بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہا ہوں پڑھ بھی رہا ہوں اور پڑھا بھی رہا ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے پچھلے نو لیکچرز میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کی ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر ٹین ہے نمبر ٹین سے بڑی اچھی اچھی چیزیں دماغ میں آتی ہیں سب سے پہلے تو ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ برطانیہ کے وزیر اعظم کا گھر اس کے علاوہ دس نمبر یا دس نمبر ہی سے کچھ آپ کے ذہن میں اور چیز بھی آتی ہیں یہ وہ سب یہ وہ لیسن نہیں ہے جس کو آپ دس نمبر ہی کہہ سکتے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے دیکھتے ہیں کہ یہ lecture number ten differential equation کا کیا ہے اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں آئیے دیکھیں differential number ten lecture ten let see کہ what we are going to study today this is the application of first order differential equation جو ہم نے ابھی تک ڈفرینشیل اکویشن پڑھی ہیں گزشتہ نو لیکچر کے درمیان میں اس کی ایپلیکیشن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کس جگہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا یہ ڈفرینشیل اکویشن آتی کہاں سے ہیں let start with over formal lecture first slide is ہمارے پاس کیا ہے ڈیلی لائف کے اندر مختلف نامنل ہو رہے ہوتے ہیں آپ آبزرو کرتے ہیں مثال کے طور سے روزانہ آپ سڑک پہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کبھی ویگن بڑی تیزی سے چلی جا رہی ہوتی ہے بہت تیزی سے نکل جاتی ہے یا ایک دم ڈرائیور نے ویگن رکی ہوئی ہے اور بڑی تیزی سے اس نے اسٹارٹ کر لی کیسے ہوتا ہے یہ کس چیز ساری فرنمل کہاں سے آتی ہیں اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں کیوں بڑھ رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اب ہم یہ باتیں روزانہ کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں وہ ڈیفرنشیل اکویشن ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا فارمولاز طریقے سے کہ ڈیلی لائف کے اندر یہ کہاں کہاں ہوتی ہے نیچر کے اندر آپ ڈفرینشلویشن دیکھ سکتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن کے استعمال کر سکتے ہیں روڈ کے اوپر کر سکتے ہیں مارکیٹس میں کر سکتے ہیں اور کلاس روم کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کلاس روم میں جناب کیسے ڈفرینشیل اکویشنس آپ استعمال کریں گے تھوڑی سی دیر میں دیکھیں اگر آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ روزانہ امتحان دیتے ہیں ریزلٹ کبھی اچھا آتا ہے کبھی خراب آتا ہے ایک پیٹرن بن رہا ہوتا ہے اس پیٹرن کو اگر فالو کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ڈیفرنشل اکویشن کی مدد سے ایک ٹیچر ایک اسکول کی ایڈمنسٹریشن ایک کالج کی ایڈمنسٹریشن ایک یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ایک ملک کی ایڈمنسٹریشن دیکھ سکتی ہے کہ ہمارا ریٹ لٹریسی کا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو رہے ہیں یا انٹیلیجنٹ نہیں ہو رہے ہیں زیادہ سیکھ رہے ہیں یا کم سیکھ رہے ہیں یہ ساری ساری کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میتھمیٹیکلی پیچھے اس کے پیچھے ساری ڈیفرنشیل اکویشن کار فارما ہو سکتی ہیں ہم ڈفرینشیل اکویشن کو استعمال کر سکتے ہیں ان سارے فنامنس کو سالو کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور آگے فور کاسٹ کرنے کے لیے وہ ملک جو ترقی کر رہے ہیں آج کل وہ اس قسم کی چیزیں پیچھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے سارے انالیٹیکل ٹولس موجود ہوتے ہیں اور ان انالیٹیکل ٹولس میں ڈفرینشیل اکویشن بہت اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے یہی آج کا ٹاپک ہے آج ہم یہی اسٹڈی کریں گے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایک فزیکل فینومین موجود ہو یا کوئی بھی ایک ڈیلی لائف کا اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں into mathematics first of all what do we we translate a physical in terms of mathematics یہ میں نے کیا کہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کبھی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم بیٹھتے ہیں کتاب میں بیٹھتے ہیں میز کے اوپر کاپی پینسل سنبھالتے ہیں اور ہم ان کو میتھمیٹیکل فارم میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور سے میں نے جیسے ابھی ویگن کی مثال لی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک ایک بس اسٹاپ سے دوسری بس اسٹاپ تک کتنی دیر کے اندر وہ پہنچتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پر اس نے تیز چلائی ہے یا یہ کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ چلا ہے اور یا اس نے اسپیڈ ویریشن کی ہے اگر آپ دیکھیں تو ریلس میں دیکھ لیں یا آپ ٹرانسپورٹ کسی سسٹم میں دیکھیں تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے پاس کس جگہ پہ ویریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وی گو فردر اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس واٹ ڈو وی گیٹ سب سے پہلے جس وقت ہم فزیکل فینومین کو یا کوئی بھی نیچرل فینومین کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سیٹ آف اکویشن آتی ہیں وہ جو سیٹ آف اکویشن ڈسکرائب کرتی ہیں پورے سسٹم کو ہم جاتے ہیں بازار کے اندر ہم جاتے ہیں روڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں کسی ایک لیبورٹری کے اندر اس سسٹم کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں اس سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم کچھ ایکس وائی زیڈ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ جائیں باہر اور وہاں پر ایک گھر بن رہا ہو تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گھر اگر صحیح طریقے سے سارے سسٹم کو فالو کیا جائے تو کتنے دن میں بنے گا یہ کیسے آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم آف اکویشن آتی ہیں ایک سیٹس آف اکویشن آتی ہیں ایک سیٹس آف میتھمیٹیکل ٹرمز آتی ہیں اور اس کو پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں ناؤ اب یہ جو سیٹس آف اکویشن آپ کے پاس آ جائیں گی ان کو ہم ماڈل کہتے ہیں ماڈل کیا چیز ہوتی ہے یہ ماڈل کیا ہوتا ہے یہ ایک کسی بھی اصل چیز کا ایک ریپلیکا ہوتا ہے مثال کے طور سے اگر آپ گھر بنانا چاہیں تو اس کے دو طریقے کار ہیں کیا آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں اور بنانا شروع کر دیں اور کسی وقت خراب ہو تو پھر توڑنا شروع کر دیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوگا نا اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں اس سے کہیں جو آپ گھر کا ایک پہلے نقشہ بنائیں اور مجھے ماڈل بنا کے دکھائیں وہ آپ کو ماڈل بنا کے دکھائے گا جس میں پتا ہوگا کہ کس جگہ پہ کھڑکیاں رکھنی ہیں کس جگہ پہ دروازے رکھنے ہیں کتنی اس کی ہائٹ ہوگی اور کس جگہ پہ گارڈن ہوگا ساری پلیسمنٹ وہ بتا, بتائے گا آپ کو اور ایک ماڈل بنا کے دکھائے گا جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے سب طریقے سے ہر طریقے سے تو وہ اس کا اوریجنل گھر بن جائے گا یہ آسان ہے اسی طریقے سے جب ہم کوئی گاڑی بناتے ہیں یہ جو کار مینوفیکچرز ہوتے ہیں تو پہلے ایک ماڈل بناتے ہیں اسی طریقے سے جو ایئر کرافٹ مینوفیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی ماڈل بناتے ہیں اسی طریقے سے جب اسپیس شٹل اوپر جاتی ہے اسپیس کے اندر خلا کے اندر تو وہ بھی اس کا پورا ایک ماڈلنگ کرتے ہیں اور جب یہ ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ قسم کا میتھمیٹکس ہوتا ہے اس میں اسٹرانگ قسم کی ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہیں اسٹرانگ قسم کی اکویشنز ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری اکویشن جب سالو کرتے ہیں تو ایک حل آتا ہے ایک جواب آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کیا چیز ہوگی میں مثال لے لوں ایک اور چیز کی کہ اگر آپ کے پاس کسی ملک کے اندر پاپولیشن زیادہ بڑھ رہی ہے پاکستان بھی اس میں سے ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز بھی اس میں ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری پاپولیشن دس سال کے بعد کیا ہوگی بیس سال کے بعد کیا ہوگی تو ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں اور ایک ماڈل بنا سکتے ہیں چیز کا اپنی پاپولیشن کا ماڈل بنا لیں گے اور اس کو یہ جو سیٹس آف اکویشن ہیں یہ ہم میتھمیٹیکل ٹرمس میں اس کو ماڈل کہتے ہیں یہی چیز آج ہم کریں گے تو دیکھتے ہیں فارملی کہ کس قسم کے ماڈل ہم آج بنائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ how to build a model step one آپ کے پاس کیا چیز اویلیبل ہیں اور کیا آپ بنانا چاہتے ہیں کیا کیا ہیں آپ کے پاس مثال کی میں نے مثال دی تھی نا گھر کی کہ ایک ماڈل بنانے تو پہلی چیز زیوم یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس زمین اپنی موجود ہے کسی کی قبضہ نہیں کی ہوئی اپنی زمین ہے کسی دوسرے کی زمین پہ نظر نہیں رکھی ہوئی ہے اس کے باقاعدہ کاغذات ہوتے ہیں اور ہم نے ساری فارمولیٹیز پوری کی ہوئی ہیں پہلی چیز کہ آپ کے پاس ایزمشن یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے دوسری ایزمشن یہ ہوگی کہ ہاں آپ کے پاس پیسہ ہوگا تاکہ آپ اس میں چیزیں خرید کے لگا سکیں اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہوگا کہ آپ کو قرضہ کہیں سے مل سکے گا یہ بھی ایگزمشن ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریزیوم کرتے ہیں کہ جی قرضہ مل جائے گا لیکن جب بینک میں جاتے ہیں تو قرضہ نہیں ملتا ہے تو ایزمپشن غلط بھی ہو سکتی ہیں تو ایزمپشن جو بنانی چاہیے وہ بڑی سالڈ اور کانکریٹ ہونی چاہیے اسی طریقے سے جب زمین میں آپ گھر بناتے ہیں زمین کے اوپر گھر بناتے ہیں تو آپ فاؤنڈیشن کھودتے ہیں اور اس میں پرزیوم کرتے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد یہ جو زمین ہے یہ صحیح رہے گی اس کے اندر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کہ اگر زلزلہ کسی وقت آ جائے کس اسکیل کا زلزلہ آ جائے تو یہ عمارت برداشت کر لے گی اگر آپ نے بہت اونچی عمارت بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے زیادہ نیچی فاؤنڈیشن کھودتے ہیں تو یہ جو ایزمشن ہوتی ہیں سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں تو first thing is state the assumption on which the model model will be based once again میں پھر کہتا ہوں state assumption on which the model will be based یہ آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ جن مفروضوں پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ چیزیں صحیح ہیں بہت ساری چیزیں آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں مثال کے طور سے آپ یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں جس وقت گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تالا لگا ہوا ہے تو آپ کے لیے کتنی پرابلمس آتی ہیں تو جو ایگزمپشنس ہوتی ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ڈیفائن ہونی چاہیے اور میتھمیٹکس کے اندر یہ تو بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہیں جس پہ پہ جس آپ کام کر رہے ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ لیٹ ڈاؤن ہونی چاہیے step step number number two two is completely describe the parameter یعنی جو بھی آپ نے ویریبلس اور پیرامیٹر جس میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ نے ویری ویل ڈیفائن کرنا چاہیے میں گھر کی مثال لے رہا ہوں کہ جب گھر کے آپ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس پیرامیٹرز کے اندر آپ نے کام کرنا ہے جس سوسائٹی کے اندر جس لوکیلٹی کے اندر آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ بائی لاز ہوتے ہیں ان بائی لاز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے مثال کے طور سے کہ گھر کے چاروں طرف کتنی جگہ چھوڑنی ہے پیچھے کتنی جگہ چھوڑنی ہے آگے کتنی جگہ چھوڑنی ہے تو یہ پیرامیٹرس ڈیفائن کرنے ہیں اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کرنی ہے اپنی لمیٹیشن ڈیفائن کرنی ہے اپنی لمٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اگر یہ ساری چیزیں شروع میں ہی کر لیں گے تو آسانی ہوگی بعد میں مشکل نہیں ہوگی ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں completely describe the parameters and variables to be use in model یعنی کہ وہ ویریبلس جن کی آپ نے ویلو الٹیمیٹلی معلوم کرنی ہے جو آپ کو پتا نہیں ہے مثال کے طور سے گھر جب بنا رہے ہیں تو کاسٹ دیکھیں کتنی کاسٹ آئے گی یہ نہیں کہ دس لاکھ تو کاسٹ آنی ہے آپ کے پاس پانچ لاکھ ہیں اللہ توکل پہ گھر بنانا شروع کر دیا تو کسی وقت تو بن جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت نہ بنے تو اس لیے آپ جو بھی اپنی ہیں وہ پہلے بتائیں اور اس کے بعد پیرامیٹرس اور ویریبلس کو ڈیفائن کریں clearly step number three derive mathematical equation relating the parameters and variables اب میں نے دو چیزیں بتائی ہیں آپ کے پاس ایک پیرامیٹرس ہیں ایک ویریبلس ہیں تو اب ہم نے نئی جو اکویشن بنانی ہیں وہ اکویشن اس طرح سے بنائیں کہ ان دونوں کا آپس میں لنکیجز ہو جو ہم نے اسٹیپ ٹو میں سارے کے سارے ایزمپشنس کی تھیں جو پرزمپشنس کی تھیں اس کے بعد جو ویریبلس ڈیفائن کیے تھے جو پیرامیٹرس ڈیفائن کیے تھے ان سب کو آپس کے اندر لنک کرنے کے بعد ایک سیٹ آف اکویشن بنائے وہ set of equation differential equation بھی ہو سکتی ہیں یا دوسری طرح کی بھی اکویشن ہو سکتی ہیں کبھی انکویلٹیز بھی ہو سکتی ہیں یہ میتھمیٹکس میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا آگے بھی پڑھتے رہیں گے ہم بھی ڈیفرنشیل اکویشن میں کسی کسی جگہ پر یہ پیرامیٹرس کو انکولیٹیز میں بھی ڈیفائن کریں گے آگے چلیے دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ کیا کرتے ہیں now the mathematical model a differential equation اور سیٹ آف ڈیفرنشیل اکویشن جتنے بھی فیزیکل فینومین ہو رہے ہیں پانی کا بہاؤ ہے اسی طریقے سے ٹیمپریچر کنٹرول ہے جتنے بھی فزیکل فینومین دنیا کے اندر ہو رہے ہیں تیز ہوا ہے آندھی آ رہی ہے طوفان آ رہے ہیں یہ زلزلے آ رہے ہیں اس قسم کی چیزیں جب بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینشیل اکویشن آتی ہیں ایک آ جائے گی یا کبھی سیٹ آف ڈفرینشیل اکویشن آتی ہیں اس لیے ہم وہ آج ہم ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن کے بارے میں نے بات کی میں نے کچھ تھوڑے سے اپلیکیشن کی طرف اشارہ کیا ڈفرینشیل اکویشن بتاتے خود سبجیکٹ ہے جس میں آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ اپلیکیشن پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں نئے نئے طریقے کار ایجاد کیے جا رہے ہیں نئے نئے کار دریافت کیے جا رہے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے آج کل ہائی پاورڈ کمپیوٹر جو آ گئے ہیں بہت پاورفل قسم کے کمپیوٹر وہ بھی اکویشن سالو کر رہے ہیں اب ہمارے لیے اس کورس کے دوران اتنا پاسبل نہیں ہوگا اتنا ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سارے کی ساری چیزوں کور کریں تو ہم نے کچھ اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیے ایریاز جو کہ ہم آج یا کل یا نیکسٹ لیکچرز کے دوران ایپیشن کو اسٹڈی کریں گے اسی طریقے سے جب ہائر آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہم پڑھیں گے تو اس کی بھی کچھ ایپلیکیشن اسٹڈی کریں گے تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی ڈیفرنشیل اکویشن کو اپلائی کریں گے یا کون سی ایپلیکیشن ہم اسٹڈی کریں گے let see that one application کی بات ہے تو میں نے جو آپ کے سامنے سلائڈ رکھی ہے اس میں ہے سب سے پہلے آرتھوگنل ٹریجیکٹریز کہ یہ جو کروز ہوتے ہیں یہ ٹریجیکٹریز جو بنتی ہیں یہ کس وقت آرتھوگنل ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پاپولیشن ڈائنمکس جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ پاپولیشن کی گروتھ یا نیگیٹو گروتھ کے بارے میں اگر ہم نے اسٹڈی کرنی ہو تو بھی ہم ڈفرینشیل اکویشن کو اپلائی کر کے کر سکتے ہیں ریڈیو ایکٹیو آج کل بڑی بات چیت ہو رہی ہے نیوکلیر کی نیوکلیر پاور کی تو ریڈیو ایکٹیو ڈکے اگر جب ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کا تو وہ بھی ہم اس کے ذریعے اسٹڈی کر سکتے ہیں آج انشاءاللہ کریں گے اسٹڈی کریں گے نیوٹنس لا آف کولنگ کوئی چیز گرم ہے ٹھنڈی کب ہوگی ٹھنڈی ہے تو گرم کب ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہم نیوٹنس لا آف کولنگ کے ذریعے اسٹڈی کرتے ہیں وہاں سے بھی ایک ڈفرینشل اکویشن آتی ہے اس کو بھی ہم سالو کرتے ہیں کاربن ڈیٹنگ یہ بڑا فنومن ہے بڑی زیادہ اسٹڈی ہو رہی ہے اس کے اوپر آ, وہ بھی ہم اس میں اسٹڈی کریں گے کیمیکل ریئیکشن کس طرح کے کیمیکل ریئیکشنس ہوتے ہیں فاسٹ ہوتے ہیں کوئک ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈفرینشیل اکویشن کی مدد سے اسٹڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں سب سے پہلی ایپلیکیشن کی طرف number one is the orthogonal trajectories یہ لفظ آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا اس کو ڈیفائن بھی کیا ہوگا لیکن آج ہم نئے کانسیپٹ میں نئے پرسپشن کے تحت اس کو اسٹڈی کریں گے آرتگنل کو آرتھوگنل ٹریجیکٹریز کیا ہوتی ہیں اس کو let's try to study that one let's try to define these things we know that the solution of a first order differential may be given by an implicit equation میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈیفرنشیل اکویشن ہے D Y by D X is equal to a function of X Y جب اس کو ہم سالو کریں گے سالو کرنے کے بعد D Y by D X ultimately ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک اکویشن آئے گی کس فارم کی function of function of X Y and constant of integration یا کانسٹنٹ آف ٹو زیرو یہ کیا چیز ہے اس میں one parameter family of curves ٹھیک ہے نا اس کو اگر آپ ڈرا کریں گے سی کی مختلف ویلوز سبسٹیچیوٹ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا سیٹ آف کروز آ جائے گا مثال کے طور سے میں یہاں پہ لے لوں کہ اگر آپ کے پاس ایک اکویشن آتی ہے سالو کرنے کے بعد Y is equal to M X plus C تو is equal to M X plus C کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے یہ سمپل ایک اسٹریٹ لائن ریپرزینٹ کرتی ہے for one value of M and for one value of C M I right M I wrong اگر ہم ایم کہیں کہ ایم ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے فکسڈ ہے لیکن سی کو اگر ہم ویری کرتے جائیں تو ہمارے پاس فیملی آف اسٹریٹ لائنس آئیں گی ول بی پیل سی کی ویلو صرف ہم نے چینج کرتے جانا ہے پہلے ون رکھ لیں پھر ٹو رکھ لیں زیرو رکھ لیں مائنس ون رکھ لیں مائنس ٹو رکھیں تو آپ کے پاس سیٹ آف پیلر لائنس آ جائیں گی تو یہ فیملی آف کروز آ گیا یعنی کہ y c is not one straight line but set of parallel straight lines ٹھیک ہے نا once again let me try to read what I am trying to emphasize is that a first order differential equation which can be solve by any method can ultimately be represented by a solution family c یہ میں نے مثال دی آپ کو ابھی اسٹریٹ لائن کی اسی طرح سے دوسری لے سکتے ہیں example x square plus y square یہ کیا ہے this is family of circles جس کے اندر آپ سی کی ویلو چینج کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ڈفرنٹ سرکلس آتے جائیں گے وتھ ڈفرنٹ تو that's how we can find family of curves after finding this solution of a differential equation similarly اب اگر آپ کے پاس ایک کوئی این ایت آرڈر کی ڈیفرینشیل اکویشن ہے ہم نے تو فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن بھی سالو کی ہے نا تو اس کے اندر ہمارے پاس f x y is equal to c تھا یا f x y c is equal to zero تھا اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر ہم آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن سالو کریں گے تو اس کے اندر c one c two c n تک ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس نئی فیملیز آف کروز آئیں گے اگر آپ کے پاس ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہے سیکنڈ آرڈر کی تو اس کے اندر دو کانسٹینٹ آئیں گے ایک سی ون اور سی ٹو اور سی ون سی ٹو کی جب ویلوز مختلف کریں گے تو مختلف آپ کے پاس فیملی آف کروز آئیں گے تو یہ ہم اسٹڈی کریں گے اس چیپٹر کے اندر اس کے اندر آگے یہ جو آپ نے ایک پیرامیٹرک اکویشن دیکھی ہے f x y c one آگے کچھ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ سر نے غلط لکھا ہوا ہے سی ون سی ٹو آپ کو سی این ہونا چاہیے تھا ایک چھوٹی سی فیگر بنی ہے اور فگر کیا بنی ہے بتاتے ہے کہ اسمائلنگ فیس ہے اسمائلنگ فیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے نا اس طرح اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر سی ون کی اسمائلنگ فیس کی جگہ سی ٹو ہے اور it is representing family of curves وہ فیملی آف کروز کیسے ہیں وہ آپ کو بتائے گا خوش ہو کے کتنے اچھے اچھے قرض آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے we study further from here equation arise whether we can turn the problem around اب ہمارے پاس ایک نیا سوال ابھرا ہے سوال یہ ابھرا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیملی آف کرز دیا ہوا ہے تو آپ کیا اس سے ڈفرینشیل اکویشن بنا سکتے ہیں پہلے تو ہم نے ڈیفرنشیل اکویشن کو استعمال کیا تھا ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کیا تھا ڈیفرنشیل اکویشن کو ہم نے کسی صورت سے حل کیا تھا اور ہمارے پاس فیملیز آف کروز آئے تھے اب ہم الٹی طرف سے جا رہے ہیں and now we we are are trying trying to to set up اور فائنڈ کہ اگر ہمارے پاس ایک اکویشن دی ہوئی ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے فیملی آف کروز تو کیا اس سے ہم کوئی ایک ڈفرینشیل اکویشن بنا سکتے ہیں یعنی بنا سکتے ہیں یہ اب ہمارا ٹاپک آف اسٹڈی ہے from now onward starting with n n parameter family of curves can we find and associated nth order differential equation free of parameters and representing the family the answer in most cases is yes اب میں نے یہ آپ کو جو بتایا ہے اس سے کیا مراد ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس one parameter family of curves ہیں تو اس سے آپ جب سالو کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آئے گی اور وہ ڈیفرنشیل اکویشن ہوگی فرسٹ آرڈر کی اگر آپ کے پاس دو پیرامیٹرز ہیں اور اس کو آپ آگے سالو کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈیفرنشیل اکویشن آئے گی سیکنڈ آرڈر کی اگر اس کے بعد آپ کے پاس جو امپلسٹ اکویشن ہے اس کے اندر این پیرامیٹرز ہیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ایک ڈیفرنشیل اکویشن آئے گی جو کہ nth آرڈر کی ہے این ایتھ آرڈر ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا لیکن سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر کی اکویشن ابھی ہم آگے پڑھیں گے کسی وقت اپنے کورس کے دوران ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن کے بارے میں لیکن آرتھوگلن ٹریجیکٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہائر آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بعد میں ہم بتائیں گے coming back to our original lecture نا see reference to one parameter family of curves how to proceed answer to the question is yes یعنی کہ اب ہمارے پاس one parameter family of curves دیا ہوا ہے اور ہم یہ پرزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی ایک ڈفرینشیل اکویشن آ جائے گی اس کی کچھ ایگزامپلس لیں گے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے and let see how do we get this thing in طریقہ کار کو یہ شاید آپ نے پہلے کسی جگہ پر کیلکولس میں اسٹڈی کیا ہوا ہوگا یہ اسی کی ریپوٹیشن ہے لیکن ایک ڈفرینٹ فارمیٹ کے اندر ہے step one differentiate with respect to x and get an equation involving x y d y by d s and c ٹھیک ہے step number two using the original equation we may be able to eliminate the parameter c from the new equation ابھی میں ایکسپلین کروں گا آپ کو یہ ساری چیزیں step number three is doing some algebra to rewrite this equations form t y by d s equal to f x y کیا یہ تین اسٹیپس میں نے کیے ابھی ان تین اسٹیپس میں پہلے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک کن اکویشن ہے امپلس اکویشن ہو سکتی ہے ایکسپلسڈ ہو سکتی ہے اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں جب ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ٹو سیٹس آف اکویشن آ گئی ان ٹو سیٹس آف اکویشن میں سے آپ کسی صورت سے وہ جو آپ کے پاس پیرامیٹر ہے یا جو کانسٹنٹ ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑا بہت الجبرا کرنے کے بعد اس کو ری ارینج کریں ری ارینج کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی ایک ڈفرینشیل اکویشن آ جائے گی یہی میں نے تین اسٹیپس بتائے ہیں پہلے اسٹیپ میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے ان دونوں میں سے کسی صورت سے سی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور ایلیمنیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو الٹیمیٹ اکویشن آ جائے گی ڈیفرنشیل اسٹینڈرڈ فارم میں d y by d x to function of x and y یہ آ جائے گی اس کو آگے ہم پروسیڈ کرتے ہیں جناب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے بڑی سادہ سی ایگزامپل لی ہے x square plus y square is equal to c x یہ one parameter family of curve ہے one parameter family of curves ٹھیک ہے اگر آپ سی کی ایک ویلو رکھیں گے تو ایک جواب آئے گا اس کو پلاٹ کر کے دیکھ لیں آپ سی کی دوسری ویلو رکھیں گے تو آپ کے پاس دوسرا پلاٹ آئے گا اور تیسرا پلاٹ پلاٹ آئے گا سو آن سو فورتھ تو کیا کرنا ہے تین اسٹیپس کرنے پہلے اسٹیپ میں اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے دوسرے اسٹیپ میں ہم نے سی کی ویلو یہاں سے معلوم کرنے کے بعد جو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنے کے بعد اکویشن حاصل کی تھی ہے اس کے اندر ہم ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے اور پھر تھوڑا سا جبرا کر کے سمپلیفائی کریں گے یہ اسٹیپس میں ون بائی ون آپ کے سامنے کرتا ہوں نمبر ون اسٹیپ ہم نے کیا کیا ڈیفرنشیٹ کر دیا اس اکویشن کو کس کو x square plus y square two c x کو کیا آ گیا ہمارے پاس ایکس اسکوائر کا ڈیفرنشیل کا ڈیفرنشیل آ گیا two y y d d by x c x کا ڈیفرنشیل خالی سی آ گیا تو ultimate equation becomes two x plus two y d y by d x is equal to c ٹھیک ہے جی پہلا اسٹیپ کمپلیٹ سیکنڈ اسٹیپ میں ہم سی کی ویلو معلوم کرتے ہیں کہاں سے اوریجنل اکویشن جو ہمیں دی ہوئی ہے اس سے کیا ہمارے پاس ویلو آ گئی C is equal to x square plus y square divide by x now this is what we the original given equation اب سی کی ویلو جو آ گئی ہے یہ ہمارے پاس جو ڈیفرنشیل اکویشن ہم نے نئی ابھی بنائی تھی جو اس فنکشن کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آئی تھی مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اس اکویشن کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اکویشن بنی تھی اس کے اندر ہم اس سی کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے وہ کیا بن گئی ہمارے پاس two x plus two y d y by d two x square plus y square divide by x اب یہ ایک آپ کے پاس ٹوٹل ڈفرینشیل اکویشن بن گئی جس کے اندر کہیں پر بھی سی نظر نہیں آ رہا ہے یعنی وہ جو پیرامیٹر سی تھا یا جو کانسٹنٹ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے یہاں سے ایلیمنیٹ کر دیا اس کو اگر تھوڑا سا اور آپ سمپلیفائی کریں تھوڑا سا جبرا کریں کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں ٹو وائی کو بھی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں تو جو اکویشن بنے گی کچھ اس قسم کی بنے گی d y by d x equal to y square minus x x square two y تو کیا ہوا ہم نے ایک اکویشن ہمارے پاس تھی ہمارے پاس ایک اکویشن دی ہوئی تھی جس کے ذریعے ہم نے اس کو سالو کرنے کے بعد ایک ڈیفرنشیل اکویشن بنایا آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس شروع میں تو تو اکویشن نہیں تھی وہ اکویشن تھی am I right am I wrong نہیں جی امپلسٹ اکویشن تھی کہ جس کے اندر ہم نے ایکس اور وائی کو الگ الگ نہیں کیا تھا تو وہ ایکسپلسٹ فارم میں آپ کر سکتے ہیں کسی صورت سے تھوڑا سا الجبرا اگر آپ اس میں استعمال کریں تو وہ ایکسپلسٹ فارم میں بھی بن سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس الٹیمیٹ ڈفرینشیل اکویشن بن گئی تو اب آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کیا تھا تو الٹیمیٹلی ایک کانسٹنٹ ہم نے لگایا تھا چاہے ہم نے ویریبل سیپریبل فارم سے کیا تھا چاہے ہم نے اس کو فارم سے کیا تھا یا انٹیگریٹنگ فیکٹر سے کیا تھا یا لینئر ڈیفرنشیل اکویشن کے فارم سے کیا تھا تو ایک سی آیا تھا اب دیکھیں کہ اگر ہم اس ریورس پروسیس میں جائیں تو کس طرح سے ڈیفرنشیل اکویشن بنتی ہے آگے چلیے یہ ہم نے دوسری ایگزامپل لی ہے دوسری ایگزامپل کو کرنے سے پہلے دو تین ایک اور باتیں کر لیں اس پروسیس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفرنشیل اکویشن آتی کہاں سے کس طریقے سے ڈیفرنشیل اکویشن بنتی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی جب ہم یہ سالو کریں گے اپلائی کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ نیوٹنس لا آف کولنگ ہم اسٹڈی کریں گے دوسری طرف سے میں نے یہ بتایا کہ پاپولیشن ڈائنمکس ہم اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ ڈیفرنشیل اکویشن بنے گی کیسے تو اس لیے ہم کچھ دو ایک ایگزامپل سالو کر رہے ہیں آ, تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے کہ ایک فیملی آف کرز اگر دیا ہوا ہے تو how do we get differential equation اور اس ڈیفرنشیل اکویشن سے مراد کیا ہوگی کیوں بنے گی کیسے بنے گی دوسری ایگزامپل جو ہم نے ابھی لی ہے اس کو ہم کرتے ہیں اب یہ جو ہماری ایگزامپل ہے y is equal to m x اور x square plus y square is equal to c square دو اکویشن دی ہوئی ہیں y is equal to m x کیا ریپرزینٹ کرتی ہے یہ ایک سیٹ آف اسٹریٹ لائنس ہے جو کہ اوریجن سے پاس کر رہی ہے اسی طریقے سے x square plus y square is equal to c square کیا ہے یہ سیٹ آف سرکلز ہیں کانسنٹرکس کہہ سکتے ہیں جس کا سینٹر جو ہے اوریجن کے اوپر ہے اگر اس کو ہم پلاٹ کریں تو کچھ اس قسم کی شکلیں بنے گی یا ایک اس قسم کی فگر بنے گی کیا ہے جی یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سرکل سیٹ آف سرکلس آ گئے اسی طریقے سے سیٹ آف اسٹریٹ لائن آ گئی کہ ایم کی ہم نے ویلو چینج کی ہے ڈفرنٹ سلوپ کے ساتھ ہمارے پاس اسٹریٹ لائنس بنتی گئی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک شکل نظر آئی ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے سیٹ آف اکویشن کو two m x x square plus y square two c square اگر آپ نے اس فکر کو غور سے دیکھا ہوگا تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آئی ہوں گی پہلی چیز یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ لائن کوئی بھی ایک لائن لے لیں وہ سرکل کو کٹ کرتی ہے اگر اس جگہ پہ آپ ٹینجنٹ ڈرا کریں تو آپ دیکھیں گے ٹینجنٹ اس لائن کے پرپینڈیکولر ہوگا تو یہ ایک بڑی خاص سی بات ہے جس کو ہم فارم اس طریقے سے اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھنا ہے آگے کے لیے whenever one line intersects one circle the tangent line to the circle at the point of intersection and the line are perpendicular that is to each other اب آرتھنل کی جب بات کر رہے ہیں تو ایک چیز نظر آئی کچھ پرپینڈیکولرٹی کی ایک چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولر ہوں گے کوئی نائنٹی ڈگری کا ذکر ہوگا we see that two families of curves are orthogonal at the point of intersection when when they are intersecting at right angle یہ ہم آگے ڈیفائن کریں گے اور یہی ہمارا ٹاپک ہے آرتوگنل کا آگے چلتے ہیں how we define orthogonal first of all any two curves are said to be orthogonal at دیشنیکولر اس کو اسٹڈی کر لیں ہم جو ہم نے ابھی کچھ کہا ہے کیا کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سے دو کروز دیے ہوئے ہیں اور وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اگر ہم اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ دونوں کے ٹینجنٹ معلوم کریں دونوں کے ٹینجنٹ ڈرا کریں ٹینجنٹ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھا تھا کیلکولس میں بھی پڑھا ہے کہ ٹینجنٹ کیسے معلوم کرتے ہیں y minus y one is equal to m into x minus x one اور ایم کیا ہوتا ہے d y by d x کے برابر تو دونوں کو دونوں جو کر دیے ہوئے ہیں آپ اس کے اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ ٹینجنٹ معلوم کریں اگر وہ ٹینجنٹ ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولر ہیں کیسے کنڈیشن ہے آپ کو کنڈیشن آف پرپینڈیکولرٹی پتا ہے کہ ان کے سلوپ کا پروڈکٹ مائنس ون کے برابر ہونا چاہیے یعنی m one m two should be equal to minus one اگر وہ اس طرح سے آ جائے تو ہمارے پاس یہ جو گیون سیٹ آف کروز ہیں یہ ایک دوسرے کے اور تھوک دل کہلائیں گے یہ ہماری ڈیفینیشن ہے اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ پھر کہیں گے پھر دوبارہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اور یاد رہے آپ کے ذہن میں رہے یہ ڈیفینیشن بار بار استعمال ہوگی دوبارہ سے پڑھتا ہوں میں any two two curves are said be پوائنٹیکشن what is it mean it means that slopes are negative reciprocal of each other except when tangents are the coordinate axes ٹھیک ہے یہ ایک خاص کنڈیشن ہے لیکن ہمیشہ جو ہے ان دونوں کے سلوپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ مائنس ون ہونا چاہیے یا دوسرے لفظوں میں کہ اگر ایک کا سلوپ ایم ون ہے تو دوسرے کا slope minus one over m one ہونا چاہیے یہ کنڈیشن ہے اگر آپ نے کوئی کرو دیا ہوا ہے اور کوئی دوسرا کرو معلوم کرنا ہے جو اس اوریجنل کرو کے اور تھوگنل ہے تو کیسے معلوم کریں گے اس کا سلوپ دیکھیں گے وہ minus one by m one کے برابر ہونا چاہیے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی ہے یا جو کنڈیشن بتائی ہیں یہی چیز جو ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی y is equal to m x اور x square plus y square two c square جس کی آپ نے فگر بھی دیکھی ہے تو یہ اس پہ بھی اپلائی کرتی ہے تو یعنی کہ یہ نظر آتا ہے کہ y is equal to m x اور x square plus y square c square یہ جو فیملیز آف کروز ہیں دے آر آرتھوگنل ٹریجیکٹریز ٹھیک ہے یا آرتھوگنل سیٹ آف کروز ہیں اس کو اگر ہم فارملائز کریں تو ہم کیسے کہیں گے یہ اس ایگزامپل میں میں نے آپ کے لیے بتایا ہے یہ ایگزامپل دیکھیں اس میں یہ لکھا میں نے کہ y is equal to m x اور x square plus y square is equal to c square they are orthogonal to each other اب یہ جو آرتھوگنل ٹریجیکٹریز ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں یہ نیکسٹ سلائیڈ میں میں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ تر یہ فزکس کے اندر فلوئڈ میکینکس کے اندر یا فلوئڈ ڈائنامکس کے اندر یا الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم جب پڑھتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتی ہے فلوئڈ میکینکس یا فلوئڈ ڈائنامکس کی اگر آپ بات کہیں تو ذرا سا اپنے ذہن میں لے کے آئیں تربیلا ڈیم جب وہاں سے کتنی پاور کے ساتھ پانی نکلتا ہے اور اس کی موشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں موشن آف واٹر ٹھیک ہے یہ چیز ہے فلوئڈ میکینکس اب فلوئڈ سے خالی واٹر نہیں ہے کیروسین آئل ہو سکتا ہے پیٹرول ہو سکتا ہے وسکس فلوئڈ ہو سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں یہ اس کے اندر اس کیٹیگری آف اکویشن کے اندر آتی ہیں آگے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں اور ہمارے لیے آج موجود ہیں پہلی چیز یہ کہ میتھڈ آف فائنڈنگ اور تھوگنل ٹریجیکٹری کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک فیملی آف کروز دیے ہوئے ہیں تو آپ نے دوسری فیملی کیسے معلوم کریں گے جو کہ اوریجنل کے اور تھوگنل ہوئے سب سے پہلے چیز یہ consider family of and differential equation کوئی بھی آپ کے پاس فیملی آف دیے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایسوسیڈ ڈیفرنشیل اکویشن دی ہوئی ہے that is d y by d x equal to f x y کیا ہوگا ذرا ذہن میں دیکھیں تو ہم شاید اور جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس مائنس ون اوور ایم آنا چاہیے اور d y by d x کیا ریپرزینٹ کرتا ہے کہیں کو سلوپ ریپرزینٹ کرتا ہے نا تو let's try to see how things progress since d y by d x give the slope of the tangent the slope of the line اور کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک نئی لائن کا سلوپ معلوم کرنا ہے جو اس ٹینجنٹ کے ہو وہ کیا ہوگا سمپل سی بات ہے minus one over function of x y ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس family of orthogonal solution of the differential equation by d y by d s is equal to minus one over f x y یعنی اس ڈیفرنشیل اکویشن کو اگر ہم سالو کر لیں گے تو ہمارے پاس جو کروز آئیں گے جو فیملی آف کروز آئے گی وہ اوریجنل فیملی آف کروز کے آرتوگنل ہوں گے ٹھیک ہے آگے چلیں آگے پروسیڈ کریں ہم نے اس کو سمرائز کر دیا ہے سارے اسٹیپس کو step number one find the associate differential equation کر دیا ہوگا اس سے آپ نے ایسوسیٹ ڈیفرنشیل اکویشن معلوم کرنی ہے step two rewrite differential equation in the express form d y by d x equal to function x y کبھی لکھ سکیں گے کبھی نہیں لکھ سکیں گے جب نہیں لکھ سکیں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے نیکسٹ میں اسٹیپ تھری میں آپ کے پاس نئی ڈیفرنشیل اکویشن بنائیں d y by d x equal to minus one over f x y اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج بھی کر لیں اس پیرامیٹر کو جو کہ آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وائی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ الٹیمیٹلی جواب ایک فارم میں آ جائے گا نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس اسٹیپ نمبر فور ہے سالو دا نیو اکویشن جو بھی ہمارے پاس اب نئی اکویشن بنی ہے نئی ڈیفرنشیل اکویشن بنی ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے اور ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کرنے کے ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہیں the the r family of orthogonal ابھی جو آپ کے پاس سولوشن آئے گا یہ فیملی آف کروز آ جائے گا لاسٹلی اسپیسیفک کرو دی فیملی میں be required something like an initial value problem یہ ہمارے پاس اسٹیپس ہیں ان اسٹیپس کو فالو کریں گے ہمارے پاس نئی uh, ایک فیملیز آ جائیں گی اس طریقے سے ہم آرتھوگنل ٹریجیکٹریز معلوم کر سکیں گے ابھی جو ساری میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی کہ زیادہ ثقیل تو نہیں ہو گئی ہیں شاید ہو سکتی ہیں کچھ ڈرائیو تو ڈیفینیٹلی ہو گئی ہوگی کیونکہ میں بار بار ایک تھیوریٹیکل قسم کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن آج ابھی تک میں نے آپ سے کہا نہیں کہ کاپی پینسل سنبھالیں نوٹ سنبھالیں اور کام شروع کرنے کا وقت اب آ گیا ہے ابھی تک تو میں تقریر کرتا رہا ہوں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور لیکن اس کے اندر بھی آپ کے اسٹیپس جو ہیں وہ یاد رکھیے گا اگر اسٹیپس فالو نہیں کریں گے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میکینکل میتھمیٹکس ہے اگر ان اسٹیپس میں سے آپ کوئی اسٹیپ بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے تو آپ الٹیمیٹلی جواب کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ کا جواب غلط ہو جائے گا یا کسی جگہ پہ کنفیوز ہو جائیں گے تو اسٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں اور سٹیپس کو ہی فالو کرنے کے بعد آپ الٹیمیٹ ریزلٹ پہ پہنچ سکیں گے آپ کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں کافی پیسے سنبھال کے رکھیے گا اور ساتھ ساتھ کرتے چلیے گا اب انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی کیونکہ میتھمیٹیشینس جب تک کہ خود سوال سالو نہ کرے تو اس کو مزہ نہیں آتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہم نے تھیوری پڑھی ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ریزلٹ معلوم کرتے ہیں we will take some examples on this very topic from now onward جناب ایگزامپل نمبر ون لیتے ہیں x square plus y square is to c square ہمیں پتا ہے کہ اس کی ہمارے پاس آرتوگنل فیملی آف کرو کیا آئے گا ٹھیک ہے orthogonal family of curves y is to m x type کی چیز آنی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے تو ذہن میں ہے کیونکہ ہم نے کئی دفعہ بھی ایگزامپل کی ہے لیکن how do we end up at that sort of result ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹپ فالو کرتے ہیں اسٹیپ نمبر ون کیا کیا اس کو ڈیفرینشیٹ کیا two y d y by d x plus two x equal to zero ٹھیک ہے are you with me yes next step d y by d x equal to minus x اور وائی چھوٹا سا جبرا third step d y by d x کس کا جو ہم نے نئی فیملی آف کرز معلوم کرنی ہے جو کہ آرتھوگنل ہوگی کس کے x square plus y square c square کے کیا آ جائے گا آپ کے پاس minus one over minus x over y which is equal to y by x تو یعنی کہ نئی ڈیفرنشیل اکویشن جو بن گئے d y by d x is equal to y by x اس کو سالو کریں گے کیسے سالو کریں گے آپ ویریبل سیپریبل سے سالو کر لیں یا کسی اور طریقے سے سالو کر لیں جس طریقے سے بھی سالو کریں تو آپ کے پاس کچھ جواب آئے گا میں نے یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر سے کیا u x is equal to e to the power minus one over x d x تو میرے پاس کیا آ گیا u x one by x آ گیا next step y into u x is equal to m m کیا ہے کوئی کانسٹنٹ ہے سی رکھ سکتے ہیں کچھ رکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آ گیا y is equal to m over u x which is given by m x تو آپ کے پاس آ گیا y is equal to m x very interesting very simple very obvious ہمارے پاس یہ دو کروز آ گئے y is equal to m x x and square plus y square is equal to c square آپ نے ٹھیک مجھے پکڑا ٹھیک ہے لائن بھی اسٹریٹ لائن یا سیٹ آف اسٹریٹ لائنس بھی ایک اسپیشل ٹائپ آف کروز کہلاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو families I y is equal to m x اور x square plus y square to c square یہ دونوں ایک دوسرے کے اور تھوگنل ہیں دیکھیں چیک کریں یہ اس کا جیومیٹرک اوور ویو آپ دیکھیں کسی جگہ پر بھی جس جگہ پہ ٹینجنٹ ڈرا کریں کس جگہ پہ ٹینجنٹ ڈرا کریں جہاں پر آپ کی اسٹریٹ لائن آپ کے ایک کسی پرٹیکولر سرکل کو ٹچ کرتی ہے اور ٹینجنٹ ڈرا کریں یہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جیومیٹریکل اوور ویو نظر آیا آگے چلتے ہیں دوسری ایگزامپل لیتے ہیں second example is x square plus y square is equal to two c x اس ایگزامپل کو پہلی والی ایگزامپل سے جو ہم نے ابھی کی ہے اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا یہاں پہ x square plus y square is two c x ہے وہاں پر سی اسکوائر تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈفرنٹ ایگزامپل ہے اور پہلی جو ایگزامپل ہم نے کی ہے وہ اس سے ڈفرنٹ تھی اس کو ہم سالو کریں گے وہی تین اسٹیپس فالو کریں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کو پروسیڈ کریں گے لیٹس کم فرسٹ اسٹیپ کیا ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا اور ہمارے پاس کیا گیا y d y by d x plus x to c اور اسی اوریجنل اکویشن سے اگر ہم سی کو ایک طرف رکھیں اور ٹو ایکس کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا c is equal to x square plus y square divide by two x اب یہ دو اکویشن ہمارے پاس آ گئی ان دو اکویشن میں سے ہم نے سی کو المنیٹ کرنا ہوگا تو بڑا آسان سا نظر آتا ہے یہیں سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آ جانا چاہیے y d d y by x plus x is equal to x square plus y square divide by two x ٹھیک ہے یہی آنا چاہیے یہی لکھا ہے اس میں چھوٹا سا الجبرا استعمال کیا ہے یہ ڈیفرنشیل اکویشن تو بڑی جانی پہچانی سی ہے آپ نے سالو کی ہوں گی بہت دفعہ کی ہوں گی کافی دفعہ ہم نے بھی کوشش کی تھی اس طرح کی سالو کرنے کی یاد ہے ہاں جی ہوموجینس ٹائپ کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے اس کا سولوشن تو ایک منٹ میں اب نکل جانا چاہیے اور دیکھتے ہیں آگے آپ نے نکالا یا نہیں نکالا جتنی دیر میں بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ نے اس کا سولوشن نکال لیا ہوگا let's come to our example اب نیکسٹ میں کیا کریں گے y is equal to v x یا v is equal to y by x substitute کر دیں گے یہ ہمارا اسٹینڈرڈ سبسٹیچیوشن تھا for any homogeneous differential equation اب اس کو ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ گیا d y by d x equal to x d v by d x plus v یہ سبسٹیچیوشن اوریجنلی ہوتا تھا ہمارے پاس ناؤ نیکسٹ اسٹیپ یہ جب ہم نے سبشن پٹ کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا two x y over x square minus y square to two v over one minus v square ٹھیک ہے اور d y by d x ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ گیا x d v by d x plus v is equal to two v over one minus v square یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو اکویشن آئی ہے یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن آ گئی جو وی کے اندر اور ایکس کے اندر موجود ہے اس کو ہم سالو کریں گے ہمارے پاس d v by d x equal to one over x v plus v cube over one minus v square یعنی کہ ویریبل سیپریٹ ہو گئے اس کو ویریبل سیپریٹ کر لیں الگ الگ دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں آپ کے پاس وی آ جائے گا ایک طرف ایک سائڈ پیکس آ جائے گا یہ اسٹیپس میں آگے کرتا ہوں دو ایک سلائڈ کے اندر اب ہمارے پاس پہلے کیا چیز ہے v plus v cube is equal to zero implies v into one plus v square is equal to zero next step one minus v square over v plus v cube d is equal to one over x d کے پارشل فیکشن بنائیں سمپلیفائی کریں انٹیگریٹ کریں جواب نکالیں step is this one minus v square over v plus v cube d v on the right hand side integrate sine one over x d x next step میں تیز جا رہا ہوں دیکھ لیں کوئی بات نہیں one minus v square over v plus v cube اس کے پارشل فریکشن بنائے پارشل فریکشن جس طریقے سے مرضی بنا لیں a over v plus b plus c v over one plus v square کر کے تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی کیا جائے گا one over v minus two v over one plus v square آگے نیکسٹ اسٹیپ اس کا انٹیگرل نکالیں گے آپ کے پاس log natural v minus log natural v square plus one ٹھیک ہے یعنی خالی ہم نے انٹیگریٹ کیا تھا لیفٹ ہینڈ سائڈ کو نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس پوری جب اکویشن کو ہم انٹیگریٹ کریں گے یعنی ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس آ جائے گا log natural v minus log natural of v square plus one will be equal to log natural of x plus log natural of c اب تھوڑا سا الجبرا لگائیں لا کی پراپرٹی لگائیں تو آپ کے پاس کچھ اکویشن اس طرح کی آنی چاہیے v over v square plus one is equal to c x تو ہمارے پاس یہ ایک اکویشن آ گئی جو کہ ریپرزینٹ کرے گی ایک فیملی آف کو لیکن یہ تو وی کے اندر ہے ہمیں جواب چاہیے وائی کے اندر ہمیں پتا ہے کہ y is equal to v x ہوتا ہے یا is equal to y by x ہوتا ہے یہ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جواب آ گئے دو جواب آئے ایک تو از ٹو زیرو ہے ہمارے پاس جو ہم نے وہاں پہلے کیلکولیٹ کیا تھا اور دوسرا جواب ہمارے پاس ہے v over v square plus one is equal to c x further y is equal to zero یا y over y square plus x square is equal to c تو یہ جو ہمارے پاس فیملی آف کروز آئے یہ اوریجنل فیملی آف کروس کے آرتھوگنل ہیں اس کو چیک کر لیں پراپرٹی لگائیں آپ کے پاس جواب آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈفرنٹ فارم میں لکھ لیا وائی زیرو اور x square square plus y y is equal to m کسی فارم میں لکھ سکتے ہیں آپ آپ کے پاس کیونکہ ایم تو ایک پیرامیٹر ہے آپ کہیں سی لکھ لیں ایم لکھ لیں it will not make any difference یہ اس کی اگر آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے اندر اسکرین کے اوپر تو آپ کے پاس کی جومیٹریکل ریپرزینٹیشن آئی ہے اور اس سے نظر آتا ہے کہ یہ جو دو ہمارے پاس فیملی دو فیملیز آف کروز ہیں یہ ایک دوسرے کے اور تھوگنل ہیں کسی بھی پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ اگر آپ دونوں کے ٹینجن معلوم کریں تو وہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر نظر آئیں گے کہیں پہ بھی آپ کوئی پوائنٹ دیکھیں جہاں پہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اور اس پہ دیکھیں لائنس ویسے ڈرا کر کے تو آپ کو پرپینڈیکولر نظر آئیں گے آگے چلیں نیکسٹ ایگزامپل نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے پاپولیشن ڈائنمکس یہ ہمارے پاس اب جو نئی اپلیکیشنس ہیں پاپولیشن ڈائنامکس آبادی کس طرح سے بڑھ رہی ہے کسی ملک میں بھی اگر دیکھنا ہو تو ہم پاپولیشن ڈائنامکس کے ذریعے اسٹڈی کرتے ہیں خاص کر کے ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ساری حکومتیں بڑی پریشان ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پاپولیشن ڈائنامکس کی مدد سے فور کاسٹ کر رہے ہیں ہماری حکومت تو ضرور کر رہی ہوگی ہم اس کانفیڈینس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے پاپولیشن گروتھ میں کوئی تھوڑے سے اسٹڈی اسٹیٹ تو آیا ہے اب یہ بھی ایک نیا ماڈل ہے نئی اپلیکیشن ہے ڈفرینشیل اکویشن کی کہ ہم کسی طریقے سے یہ سیس کر سکتے ہیں کہ آج سے پچاس سال بعد یا سو سال کے بعد یا دو سو سال کے بعد پاپولیشن کیا ہوگی اگر دوسرے پیرامیٹرس ہمارے پاس یا دوسری پرزمپشن ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک رہیں اللہ نہ کرے کوئی آفت آئے اللہ نہ کرے کوئی آفات آئیں آج کل آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر یہ بیلنس سسٹم چلتا رہتا ہے تو ہم آتے ہیں کہ ہم پاپولیشن ڈائنامکس میں کس طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے نئی اپلیکیشن ہیں ڈفرینشیل اکویشن کی نئی ایگزامپل لیتے ہیں let start with population dynamics population of a certain country after سے ٹین ایئرس اگر ہم نے دیکھنا ہے دس سال کے بعد کیا ہے تو کیسے کریں گے کیسے پروسیڈ کریں گے ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں یہ ہم نے پرزیوم کیا کہ یہ ایکسپورینشیل ماڈل کے تحت بہیو کرتا ہے یعنی جو ماڈل ہے یہ بیسیکلی ایکسپورینشیل ماڈل ہے یہ ہماری پرزمپشن ہے یہ ماڈل کیسے بنا ہے کہاں سے بنا ہے یہ کسی وقت جب ہم تھرٹی ففتھ یا تھرٹی سکس لیکچر کے پہ پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ماڈل ڈیولپ ہوا ہے کس نے کہہ دیا کہ یہ ایکسپونینشیل ماڈل ہے کس نے کہا کہ یہ لینئر ماڈل نہیں ہے یہ ہم تھوڑا سا جب اور ہم پڑھ لیں گے تو ہم اس وقت اینالائز کریں گے لیکن اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ماڈل ہے وہ ایکسپونینشیل ماڈل ہے یا پاپولیشن ڈائنمکس ماڈل جو ہے وہ ایکسپونینشیل ماڈل ہے اس سے کیا مراد ہے کہ the rate of change of the population is proportional to the existing population کیا چیز ہے ہمارے پاس کہ rate of change of the population جو ہماری پاپولیشن چینج ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے اس سے بھی غز نہیں ہے rate of change of population is proportional to the existing population جو ہماری پاپولیشن اگر ہے اس پہ ڈپینڈ کرے گی جو ہمارا ریٹ ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں D P by D T is proportional to P D P by D T کیا چیز ہے rate of change of population respect to time یہ پروپورشنل ہے پی کے ہم نے از ٹو کے پی لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹنٹ آف پروپورشنٹی کے لگا دیا ہے تو ہمارے پاس ایک اکویشن بن گئی ڈیفرنشیل اکویشن بن گئی D P by D T equal to K P تو جناب پاپولیشن ڈائنمکس تو یہاں ختم ہو گئی اب ڈیفرنشیل اکویشن یہاں سے شروع ہو گئی اس کو سالو کریں اور آگے کیسے سالو کریں گے اس کو D by D T of P E to the power minus K T to zero دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں گے کیا آئے گا آپ کے پاس آ گیا P E to the power minus K T to C یا P is equal to C to the power K T یہ تو ٹیسپل ماڈل آ گیا نا آپ کے پاس کیسے آ گیا اس کی ڈیٹیل بعد میں بتائیں گے اب ہمارے پاس سپوز کریں کہ P naught is the initial population آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیشن پی ناٹ ہے اور آج سے دس سال کے بعد کیا ہوگی اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو ہماری زمشن یہ ہے کہ پی ناٹ از دی پاپولیشن جب آپ اسٹارٹ کریں اپنے ماڈل کو جب آپ نے اسٹڈی شروع کی ہے تو ہمارے پاس پی ٹی آ جائے گا is equal to population at any time T is P T population at any time جس وقت ہمیں چاہیے ریکوائرڈ دس سال کے بعد بیس سال کے بعد is given by P naught initial population E to the power K T یہ تو بڑا آسان سا ہے کے کی ویلو معلوم کریں اگر پی نوٹ کی ویلو معلوم ہے ٹی کسی سال بھی آپ نے معلوم کرنا چاہیں تو آپ پاپولیشن معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کے ہمارے پاس پوزیٹو ہے تو گروتھ ہے ماشاء اللہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے کے اگر نیگیٹو ہے تو آبادی میں کمی ہو رہی ہے کچھ ایڈوانس کنٹری ایسے ہیں جن کی آبادی میں کمی ہے ہو رہی ہے جرمنی اس کی ایک مثال ہے اور بھی دوسرے ممالک ہیں جس میں کمی ہو رہی ہے لیکن ماشاء اللہ سے ہمارے ہاں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ہم کے ہمیشہ پازیٹو لیں گے اپنے ملک کے لیے ایگزامپل لیجیے ایگزامپل کیا ہے اس کو پڑھ لیں غور سے پہلے ڈیٹا کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد سالو کرنے کی کوشش کریں کیا ڈیٹا ہے ہمارے پاس the population of a community has doubled in five years پانچ سال میں ان کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے دگنی ہو گئی ہے ماشاء اللہ how long would it take to triple دیکھیں کہ ٹریپل کب ہو جائے گی یعنی اگر ایک سال آپ نے دیکھا کہ پانچ لاکھ ہے اور پانچ سال میں دس لاکھ ہوئی تو آپ دیکھیں پندرہ لاکھ کتنے سالوں میں ہو جائے گی ٹھیک ہے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ دس سالوں میں ٹریپل نہیں ہوگی دس سالوں میں تو شاید کوڈروپل ہو جائے لیکن اس کو کریں گے بھی دیکھیں گے if it is is known that the the population of community ten thousand after three years what was the initial population پہلا سوال الگ سالو کرنا ہے دوسرا الگ کرنا ہے دوسرا کمپونیٹ کا کیا ہے کہ اگر یہ پتا ہے ہم کو کہ کسی وقت بھی اس کی پاپولیشن دس ہزار if it is known that the population of the community after three years what was the initial population ہم نے چیک کرنا ہے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ پی ناٹ کی ویلو کیا ہوگی تیسرا جو کمپنیٹ ہے اس کوشچن کا وہ یہ ہے what will be the population in thirty years تو یہ چھوٹے سے ایک سوال میں تین سوال ہیں اور تین سوال بھی تین سوال بھی بہت بڑے سوال ہیں پاپولیشن کا مسئلہ ہے چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ آج کل ہے ہمارا ماڈل کیا ہے D P by D T equal to K P K ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے پی کیلکولیٹ کرنا ہے and so so on fourth P T ہمارا ماڈل کیا ہے is equal to to to P P naught naught E E the the power power K K T ٹی ہمارے پاس انیشیل پاپولیشن ہے وہ دیکھنا ہے اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ کہا ہے کہ P in five years time is twice the initial population P یعنی فائیو ہمیں دیا ہوا ہے تو two P naught is equal to P naught E to the power five K T کی ویلو ہمارے پاس فائیو ہے ہمارے پاس پی فائیو کی ویلو دی ہوئی ہے تو ایک اکویشن آ گئی جس سے E to the power five K two یہ آسان ہے اگر ہم لاگ وغیرہ لیں گے تو کے کی ویلو معلوم کر لیں گے کیلکولیٹ کر لیں گے وہ کیا آئے گی کے کی ویلو اگر آپ کیلکولیٹ کریں فائیو کے ٹو کی ویلو آ گئی آپ کے پاس zero point six nine three one five calculator کا ایک بٹن پریس کریں آپ کے پاس جواب آ جائے گا اور کے کی ویلو آ گئی zero point one three eight six three اب یہ دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی سی لگتی ہے zero point one three eight six three لیکن یہ سارے سسٹم کو آف بیلنس کر دیتی ہے کے از این امپورٹنٹ فیکٹر یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں آگے چلیے آپ نے P T is equal to P naught E to the power zero point one three eight six three T پھر دیکھ لیں P T is equal to P the power P one آ جائے گا پی ٹو آ جائے گا پی تھری آ جائے گا P four P five and so on so fourth next step میں ہم نے کیلکولیٹ کیا three P naught is equal to یہ ہم نے سیکنڈ کمپونیٹ شروع کر دیا یہ ہم نے کون سا کیا جس میں ہمارے پاس سیکنڈ کمپونیٹ تھا تو اس میں کیسے اسٹارٹ کریں گے کہ 3p0 P naught is equal to P naught E to the power zero point one three eight six کیونکہ کے کی ویلو آپ کے پاس آ گئی ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو ٹائم دیا ہوا ہے وہ ٹی ون پہلے ہم نے ٹی کے لیے کیلکولیٹ کیا تھا ہم نے یہ ٹی ٹائم کے لیے ٹی ون ٹائم کے لیے لے لیا تو ہمارے پاس آ گیا E to the power zero point one three eight six one T is equal to three دونوں سائڈ کا لاگ لے لیں سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس ٹی ون کی ویلو آ جائے گی ٹی ون کی ویلو کیا آ گئی is equal to log of three zero point one three eight six seven point nine two six five approximately eight years اگر آپ آٹھ سال فرام دی اسٹارٹ دیکھیں تو جو پاپولیشن ہے وہ ٹریپل ہو جائے گی ٹھیک ہے آٹھ سال میں آبادی ان کی تقریباً سیون پوائنٹ نائن ایئرس ہے ہم نے اپروکسیمیٹلی آٹھ سال آٹھ سال کے بعد پاپولیشن ٹریپل ہو جائے گی وری کرنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے آگے دیکھیں اس کا تھرڈ کمپونیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دی ہوئی ہے تھرڈ ایئر میں P three is equal to is given is ten thousand تو اس کو اپلائی کریں ونس اگین وہاں پہ پی ٹی کے اندر ٹین تھاؤزینڈ رکھیں is equal to two P naught E the power zero point one three eight six three کی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا یہ کیونکہ پاپولیشن پیٹرن ایک ہی طرح سے فالو کر رہا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس انیشیل پاپولیشن کیا جائے گی P naught will be equal to E to the power zero point one three eight six three multiplied by three divided by ten thousand یا اس کو دوسری طریقے سے پڑھنا چاہیں تو دوسری طریقے سے پڑھ لیں آپ کے پاس پی نوٹ کی ویلو کیا جائے گی ten thousand divided by E to the power zero point four one five eight nine ٹھیک ہے یہ خالی میتھمیٹکس ہے اس کو دیکھ لیں یہ جو میں بولتا رہتا ہوں یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں اور کیلکولیٹ میں نے تو یہاں پر پانچ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ کی ہیں آپ چھ تک کر سکتے ہیں سات تک کر سکتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے پی نوٹ انیشیل پاپولیشن کیا تھی اس وقت six thousand five hundred ninety eight جب بڑھ کر ہمارے پاس دس ہزار at E to the power zero point one three eight six three یہ ہمارے پاس لاسٹ کمپونیٹ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس کی ویلو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی نوٹ ہمارے پاس انیشیل پاپولیشن دی ہوئی ہے جو ہم نے ابھی نکالی ہے ابھی کیلکولیٹ کرنے کے بعد لاسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس جواب جو آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے 30 ایئرس کے بعد کیلکولیٹ کرنا ہے P thirty is given by دس one six five nine eight multiplied by to the power thirty multiplied by K K کی ویلو دی ہوئی ہے point one three year six three جو کچھ بھی لکھا ہے آپ کی اسکرین پر ہے آپ کی ٹرانسپیرنسی کے اندر موجود ہے نوٹس میں موجود ہے پی تھرٹی کیا ہے چار لاکھ بائیس ہزار دو سو اناسی اتنی پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی تیس سال کے بعد سوچنے کا مقام ہے آپ بھی سوچیے مجھے بھی سوچنا چاہیے آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اگلے لیکچر کے لیے اگلے لیکچر میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے اور کچھ فردر اپلیکیشنس ہم پڑھیں گے جب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اور ڈفرینشیل ڈفرینشلشنس کی اپلیکیشن پڑھیں گے اللہ حافظ السلام علیکم